میں ایک دعا سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا پیغام قرآن کا ہے دعا بھی قرآن ہی سے متعلق ہے اللہ معنی آب پیارے نبی بڑی محبت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے یہ کھڑیاں سب قرآن کی برکت سے یہ جگمگا رہی ہیں رمضان المبارک جشن قرآن کا مہینہ ہے قرآن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت اور محبت کیسی تھی اس دعا سے ظاہر ہو رہا ہے اللہ انی عبدک اے اللہ میں تیرا غلام ہوں وبن عبدک میرے والد بھی آپ کے غلام وبن و میری ماں بھی آپ کے غلام میں ہی غلام میں ہی غلام ابن غلام ہوں ناسیتی بھی پروردگار یہ میری پیشانی آپ کے ہاتھوں میں ہے آپ کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہے عدل فی یا میرے بارے میں آپ کا جو بھی فیصلہ ہو اس سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں ہو سکتا اسلوکا بیکل اس میں الگ اللہ تیرے با... تیری بارگاہ میں سوالی بن کے آ گیا ہوں جھولی پھیلا کے مانگنے آیا ہوں اور کیسے مانگنے آیا ہوں تیرا ایک ایک نام لے کے تجھے پکارتا ہوں تیرے وہ جتنے پیارے نام ہیں سب میں نفسک جو آپ نے خود اپنی ذات مبارکہ کے لیے خود پسند فرمائے او انزل فی کتابک یا اپنی کتاب مقدس میں نازل کیے او علم تہو احدم من خلقک یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھا دیے جتنے بھی تیرے پیارے نام تیرا نام رحمان ہے میں تجھے رحمان کہہ کے پکارتا ہوں تجھے رحمان ہونے کا واسطہ تجھے رحیم ہونے کا واسطہ تجھے کریم ہونے کا واسطہ یہ سارے واسطے ڈال کر سارے ناموں سے پکار کے کیا مانگتا ہوں انتجا القرآن ربی قلبی اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے اللہ اکبر یہ میرے دل کی بہار بن جائے میں جب بھی قرآن سنوں میں جب بھی قرآن پڑھوں میرے دل کے گلستان میں میرے دل کے باغ میں تیری محبت کے پھول کھل اٹھا کریں اس کو میرے دل کی بہار بنا دے وہ نور اللہ اسے میرے سینے کا نور بنا دے یہ میری روشنی بن جائے مجھے حق اور باطل میں فرق کرنے میں ذرا مشکل نہ ہو وجلا حسنی اور پروردگار اسی قرآن کو میرے جتنے بھی دکھ میرے غم ہیں ان کا مداوع بنا وجلا حسنی وضحا بہم میں وغم میں اللہ میرے دکھ ہیں اللہ میرے قوم کے دکھ ہیں اس امت کے دکھ ہیں انفرادی دکھ ہیں اجتماعی دکھ ہیں اللہ سارے ہی دکھ دور فرما دے اے اللہ اخلاقی دکھ لگے ہوئے ہیں معاشرتی دکھ لگے ہوئے ہیں سیاسی اور معاشی ہیں جتنے بھی دکھ ہیں اس قرآن کی برکت سے سب دور فرما دے آؤ مل کے اللہ سے مانگے اللہ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے ہم سب کے سینوں کا نور بنا دے اور ہم سب کے دکھوں کا اللہ اس قرآن کو مداوع بنا دے آمین اللہ ربنا آمین